اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں اور ہم نے انہیں وہی بھیجی اچھے کام کرنی اور نماز برپا رکینی اور ذکو کی اور وہ ہماری بندک کرتے تھے